حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی شخص اپنے آپ کو کس طرح ذلیل کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ ایسا کام ہوتا دیکھتا ہے جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے اس پر بولنا ضروری ہے پھر وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتا اور غلط کام سے منع نہیں کرتا اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے فلاں مسئلے میں بات کرنے سے کیا رکاوٹ تھی وہ کہے گا لوگوں کا خوف تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا زیادہ حق مجھے سے ڈرنے کا تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار آٹھ